پیارے بھائیو دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے بازار ہوتا ہے بازار میں کمانے والے کماتے ہیں کچھ لوگ کھوٹ کھاتے ہیں کچھ نفع اٹھاتے ہیں ہاں کچھ کھوٹ میں اتر جاتے ہیں ان کے حالات برے ہو جاتے ہیں کچھ کما لیتے ہیں ایماندار ہو جاتے ہیں ایسے ہی دنیا کی زندگی ہے کچھ لوگ اپنی دنیا کی زندگی سے کماتے ہیں آخرت کو اور وہ آخرت کما کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ وہ ہیں کہ وہ کھوٹ میں اترتے ہیں کہ ان کے سامنے آخرت نہیں رہی انہوں نے اپنی دنیا ہی کو دیکھا پھر وہ ساتھ بھی نہیں دیا دنیا نے کہ یہ کھوٹ میں اترے ایسے ہی ہر ایک کی صبح شام ہوتی ہے النا سے یک دوں خدا نفس ہوں منہ پوہا اور موت پوہا ہر آدمی صبح شام کرتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں سودا کرتا ہے کچھ تو اپنی زندگی کو کامیاب بناتا ہے کچھ اپنی زندگی کو کھوٹ میں اتارتا ہے یہ ہوتا ہے میں کچھ لوگوں کا دھندا کھوٹ کا کھوٹ ہی کھوٹ کھوٹ ہی کھوٹ اور کچھ کا نفع ہی نفع دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں کھوٹ کھانے والے نفع اٹھانے والے نفع اٹھانا اور کامیاب ہونا صرف ایک ہی راستے میں ہے دوسرا راستہ نہیں ہے وہی راستہ ہے اس میں نفع ہی نفع اس کا نقصان بھی نفع اور وہ راستہ ہے ایمان اور دین کا راستہ ہے ایمان اور دین کے راستے میں آدمی کبھی کھوٹ میں نہیں ہے کھوٹ نفع میں ہی نفع میں حدیث شریف میں ہے کہ مومن کہ مومن کو نعمت ملے تو شکر کرے اور مومن پر مصیبت آوے تو صبر کرے اس کا صبر بھی اس کے کامیاب کرے اس کا شکر بھی اس کو کامیاب کرے کوئی حال اس کے لیے نقصان کا ہے ہی نہیں اس کے ایمان کی برکت سے کہ اس کو اللہ نے خوشحال بنایا تو اس نے اپنے ایمان کے تقاضے خوشحالی میں پورے کیے ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حال تنگ کر دیا تو اس نے اپنے ایمان کے تقاضے تنگ حالی میں پورے کر دیے کتنی اچھی حالت ہے ایمان والے کی کہ نعمت میں شکر کرے اور تنگی میں صبر کرے صبر سے بھی اللہ خوش ہے شکر سے بھی اللہ خوش ہے تو یہ ایک راستہ ہے کہ اس کا دایاں بایاں ایک ہی ہے یعنی اچھی حال ہو اچھا اچھا حال ہو ناگوار حال ہو کہ کوئی نقصان نہیں خیر ہی خیر ہے یہ راستہ ایمان کا راستہ ہے اور یہی راستہ میرے دوستوں اصل ہے اسی کی محنت ہے اسی کی محنت ہے تو اس محنت کی وجہ سے جب ایمان تازہ ہوگا تو کوئی حال بوجھ نہیں ہے ہر حال ٹھیک ہے خوش ہے وہ اس لیے ایمان کی دعوت دی ہے کہ ایمان کو سیکھو ایمان کو اپنے اندر پیدا کرو اور ایمان ایسا پیدا کرو کہ جو اللہ کی اطاعت پر لے جاوے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا لو مشین کی طرح سے مشین کی ایک طاقت ہوتی ہے آگے بڑھنے کی ایک طاقت ہے روکنے کی روکے تو روک جائے بڑھا لے تو بڑھ جائے بڑھانے سے نہ بڑھے اور روکنے سے نہ روکے یہ خراب ہوئی ہے کہ اس کی بریک فیل ہو گئی ہے ایسے ایمان کہ ایمان کی بریک فیل ہو گئی کہ جو کرنے کا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے اور نہیں کرنے کا وہ ہو رہا ہے جب ایسی حالت ہو جائے تو ایسے ہو جائے حالت ہو جائے تو اپنے ایمان کا علاج کرو اپنے ایمان کا علاج کرو تاکہ وہ ایمان جو ہے صحیح اثر زندگی میں بتا رہے جیسے حدیث پاک میں ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ اپنے کہنے والوں کو ہمیشہ نفع دیتا ہی رہے گا لا لا تزال الہ الا اللہ تنفع من قالها یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے کو اپنے ماننے والے کو نفع دیتا رہے گا مصیبت کو بناؤں کو دور کرتا رہے گا یہ اس کا کام ہے ہاں یہ اس کی تاثیر ہے کلمے کی تاثیر کہ ہاں، اس کو نفع دیتا رہے گا اس کی دشواریوں میں آسانی پیدا کرتا رہے گا عذاب اور بلا کو جو آسمانوں سے آتی ہیں قدرت سے آتی ہیں کہ وہ دفع کرے گا یہ اس کا اثر بتایا کلمے کا اور یہ اثر اس شرط پر ہے کہ لوگ کلمے کا حق ادا کریں یہ بات ضروری ہے کہ لوگ کلمے کا حق ادا کریں کلمہ پڑھ کر کے ذمہ داری بھول جاوے اس کے لیے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو بھلایا ہے کیونکہ جو آدمی اللہ کو بلاتا ہے تو اللہ تو اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ کوئی بھول جائے چھوٹی چیز بھول جاتا ہے آدمی بھی بھول گیا وقت بھول گیا بڑی چیز نہیں بھولتا کوئی بھولتا ہے بیٹنگ بھول گیا تو بیٹی کے بھول گیا وہ نہیں بھولتا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی جاتی تو اللہ تو بڑی ذات ہے اس کے بولنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے آئی ہوئی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی ہے یہ بولنا ہوا اس لیے اللہ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا تو اللہ تو ایسا نہیں کہ اس کو کوئی بھولنے کے لیے اپنے آپ کو بھول جائے گا یہ اس کی سزا ہے یہ اپنے آپ کو بھول جائے گا کہ میرا کیا نفع ہے میرا کیا نقصان ہے میری کیا کامیابی ہے میری کیا ناکامی ہے اس مسئلے کو یہ خود ہی بھول جائے گا اس کو بھول کر کے یہ زندگی گزارے گا اور یہ سزا اس کو اس لیے ملی ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو بھلایا ہے ورنہ کلمہ یہ کلمہ نفع دیتا رہے گا بلا دور کرتا رہے گا جب تک کہ اس کی ذمہ داری میں کوتا ہی نہ کلمے کی ذمہ داری کیا ہے یہ کلمے والی زندگی گزارو اور کلمے کے خلاف جو زندگی ہے اسے چھوڑو یہ کلمے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم والی زندگی گزارو اللہ کے نافرمان والی زندگی کو چھوڑو دوسروں کو بھی یہی سکھاؤ کہ وہ اللہ کی حکم والی زندگی گزاریں اور نافرمان والی زندگی کو چھوڑیں یہ کلمے کا تقاضا ہے جب یہ تقاضا پورا ہوگا تو پھر اپنا کلمہ ایسا اثر بتاوے گا جیسے بارش اپنا اثر بتاتی ہے بارش ہو گئی کہ خوشحالی ہو جائے گی پورے ملک میں بارش ہو گئی ہے پورے ملک میں خوشحالی بارش بند ہو گئی ہاں کہ ہر شعبہ جو ہے وہ متاثر ہوگا یہ نہیں کہ خالی زمیندار متاثر ہوں گے کہ ہر ایک تو بارش کے نہ ہونے سے کہ سارے شعبے نقصان نہ جائے حکومت بھی پریشان ہوگی تجارت والے بھی پریشان ہوں گے اور ہاں، بارش میں بارش میں سب کا علاج ہے سب کے لیے وہ اترتی ہے نتیجہ اتنا ہوتا ہے کہ جیسے پانی برسا ہے پانی نہیں برسا ہے سارے مسئلوں کا حل ہو گیا پانی برسا کرتے ہیں ایسے ہی میرے دوستوں اللہ تعالیٰ ایمان دے کر کے سارے مسئلوں کا حل کریں گے اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے حدیث پاک میں ہے کہ مسل ما باسن اللہ من العلم والہدا کا مسل رئی مجھے جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے بھیجا ہے ہمارے جو علم و ہدایت دے کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس کی مثال برسنے والی بارش کی سی بارش برس گئی پہاڑوں پر سمندروں پر زمینوں پر ہر ایک جگہ وہ اپنا نفع دکھائے گی پہاڑوں میں بارش ہو گئی ہے جب جو ہے نہر ندیاں چلے گی سمندروں میں بارشیں ہو گئی ہے کہ موتی آئیں گے زمینوں پر بارش ہوئی کہ فصل ہوگی یہاں فصلیں آئے گی ہاں۔ اس کے اناجوں کی اور پھلوں کی اور سب کی ایک پانی برسا کر کے سب مسئلے حل کر دیے فرمایا میری نبوت کی مثال ایسی ہے جیسے برسنے والا پانی ہوتا ہے کہ اس کے بغیر زمین والوں کا گزارا نہیں ہے کسی لوگوں پانی نہیں تو کوئی اور چیز لاؤ ہوتا کوئی کوئی سامان کوئی کیمیکل اس کی جگہ نہیں اس کی جگہ پن نہیں کرے گا ایسے ہی میرے دوستوں نبوت کے ذریعے سے جو علم و ہدایت اللہ نے دے کہ اس کی کمی کوئی دوسری چیز پورا نہیں کرے گی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری مل جائے کچھ نہیں کچھ نہیں وہ اس کا بدل نہیں ہے کہ بڑی بڑی دولت مل جائے کہ وہ اس کا بدل نہیں ہے پانی کا کوئی بدل نہیں ہے اس لیے میرے دوستوں ہم کو یہ چیز دی گئی ہے کہ کلمہ دیا ہے کلمے والی زندگی بناؤ اس کا پہلا حصہ روکھا سوکھا ہے کیا ہے جماعت میں گئے دین کی محنت کی کیا کچھ نہیں روکھا سوکھا کوئی شو نہیں ہے کوئی نعرہ نہیں ہے کوئی نوٹ نہیں واٹ نہیں کچھ نہیں جی ہاں دوسری جگہ یہ چیزیں ہوتی ہیں نعرے ہوتے ہیں گزارے ہوتے ہیں نوٹ ہوتے ہیں واٹ ہوتے ہیں ہاں۔ یہاں یہاں کچھ روکھا سوکھا معاملہ ہے لوگ محنت کر رہے ہیں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں تو مشرقین عرب صحابہ کو کہتے کہ بے وقوف یہ ٹھیک ہے یہ لوگ بے وقوف ہیں مار کھاتے ہیں تو وہاں پہ تھے وہ یہاں جی مارتے تھے ان کو ستاتے تھے ان کو تنگ کرتے تھے ہاں، جہاں تھو جتنا ہو سکتا تھا تو وہ کہتے تھے بے وقوف ہے جب ان سے کہا تم بھی مان لاؤ دیکھو جلدی تو بیوقوف ہے ہاں بے وقوف ہے اللہ اللہ اللہ تو یہ بھوکے مر رہے ہیں تو اللہ کہاں گیا یہ تو وہ اپنے نادانی سے ان کو بیوقوف کہتے حالانکہ وہی بیوقوف ہے بے وقوفوں سے کہتے ہیں جو نتیجہ نہ سمجھے بچہ ہے بے وقوف ہے بچہ ہے نادان یوں کہتے ہیں کیوں ہاں، تو وہ نتیجہ نہیں سمجھتا کچھ نہ کچھ کر ڈالتا ہے پھر پریشان ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے کیا کرے بچے ہیں اس کو بے وہ ہوتے ہیں جو اپنے نتیجے پہ جس کی نگاہ نہ ہو ایمان والے کی نگاہ اپنے نتیجے پر ہوتی ہے ہاں، نہیں تو وہ ایمان والا ہی نہیں ہے جس کو اپنے نتیجے پر نگاہ نہیں ہے کہ اللہ اور آخرت یہ نتیجہ ہے اس پر نگاہ نہ ہوئی تو مومن کیسا ہوا وہ لیکن یہ معاملہ میرے دوستوں ایسا روکھا سوکھا ہے اس میں کوئی شو نہیں ہے شور نہیں ہے ہاں ایسے ایک روکھا سوکھا ہے گسائی پسائی اس راستے میں ہوتی ہے کیا ہوتی ہے پسائی پسائی ہاں پڑھتے نا کتابوں میں صحابہ پر بھوک آئی پیاس آئی تنگی آئی کپڑوں کی تنگی کھانوں کی تنگی ہر لائن کی تنگی تنگی تنگی ہی تنگی یہ معاملہ ایسا ہے روکھا سوکھا لیکن یہ روکھا سوکھا پن تھوڑی دیر کے لیے ہوگا تھوڑی ایک قربانی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بہت بڑی چیز دینے کے لیے بڑی چیز دی جائے گی تھوڑی سی قربانی دے دو تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو تھوڑی سی محنت کر لو اس کے پیچھے بہت بڑا انعام اور بہت بڑا اکرام ہوگا عزت کے لحاظ سے بھی اطمینان کے لحاظ سے بھی ہر لائن سے تھوڑی سی بات ہے ایک مرتبہ صحابہ نے شکایتیں کی یا رسول اللہ بہت تکلیف ہے بھوک ہے دکھ ہے خوف ہے یہ حالت ہے کیونکہ اسی حالت سے نبوت کے کام کی ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کام کا اس نہیں ہے اسباب کہ کام کرنے والوں کو اسباب دے تو نبی کہتا تھا کہ میرے پاس کوئی اسباب نہیں کن لا کن لکھوں میں ان کے خزانے اللہ نبی ان سے کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہے جیسے بڑے بڑے کاموں کے لیے بڑے بڑے بڑی بڑی تیارے ہوتے ہیں بڑے بڑے بگ بینکوں کے بیلنس اور کیا کیا ان کے پاس ہوتے ہیں بڑے کاموں کے لیے تو نبی سے کہلوا رہے ہیں میں نے کہ میرے پاس خزانے ہیں اور میں کوئی منتر جنتر بھی نہیں جانتا ہوں ولا عالم الغیب کیونکہ خزانے نہیں ہوتے تو یہ ہوتا ہے منتر جنتا نہیں ہاں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے جب میں وہ بھی میں نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا میں نہیں جانتا کہ ہاں۔ میرے پاس خزانے ہیں نہ میں کوئی غیب جانتا ہوں میں تو وہ کام کرتا ہوں جس کا میرے خدا حکم دیتا فن طلب نہیں ماجو وجہ ہی بات ہے کہ ہمارے پاس کوئی شو نہیں ہے کوئی شور نہیں ہے کوئی دکھاوا نہیں ہے کوئی دبدبا نہیں ہے ہم تو وہ کام کریں گے کہ جس کا ہم کو اللہ حکم دے یہی اصل ذمہ داری ہے انسان ہونے کی کہ اللہ نے انسانوں کو اور جنتوں کو صرف اپنا حکم پورا کرنے کے لیے پیدا کیا اسی میں ان کی قیمت ہے اسی میں ان کی عزت ہے اسی میں ان کی کامیابی ہے کیونکہ اسی کام کے لیے پیدا ہوئی ہے جو چیز جس کام کے لیے پیدا ہوئی ہے جب تک وہ اپنے کام میں ہے اس کا مقام ہے تو جو اپنے کام کے لیے رہے گی تو اس کا مقام وہاں سے ہٹ جائے گا قاعدہ ہے جی ہاں۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنی اس کام کی ہے تو مقام ہے بجلی ہے اگر یہ روشنی دے رہی ہے تو اس کا اوپر مقام ہے اور یہ شارٹ ہو جائے گا تو پھر نیچے اتارا اب اس کی جگہ نہیں آئی اس نے اپنا کام چھوڑ دیا دوسرا لاؤ یہی بات ہے ہمارا بھی یہی حال کہ ایمان والے جب تک اپنے ایمان کے کام پر ہوں گے کہ ان کا مقام ہے ان کا مرتبہ ہے ان کی حیثیت ہے انہوں نے اپنے کام چھوڑ دیا کہ وزیر اعظم تھے اور پانچ سال پورے ہو گئے اب اب ان کو کوئی جانتا بھی نہیں کہ کون تھا پہلے حدیث پر یہی بات ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے ایک کام کی وجہ سے جب تک ہم اس کام پر ہیں وہ مقام ہے وہ مرتبہ ہے ہاں، جی ہاں اللہ کی تائید ہے اللہ کی مدد ہے وہ اس وجہ سے اس نے کہا یہ کلمہ نفع دیتا رہے گا بلا دور کرتا رہے گا ہاں جب تک یہ اس کا حق ادا کرے حضرت حق ادا کرنے کی طرح کے توجہ لیجیے ہے کہ پھر وہ بات کلمے سے نہیں ہوگی اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کی طرف لوٹ جائیں کیوں کہ ذمہ داری چھوڑنے کا نقصان تو ہم دیکھ چکے یہ نہیں کہ ذمہ داری چھوڑنے سے ہم پنپ گئے دنیا میں ایسا ہے کہ اپنی ذمہ داری چھوڑی پنپ گئے ترقیاں کی دنیا میں یہ کچھ بھی نہیں ہوا حکومتیں ملی اس میں بھی کچھ نہیں ہوا تجارتیں میں بھی کچھ نہیں کسی میں بھی کچھ دیکھ لیا سب نے ہاں، کہ اللہ دکھا دیں گے کیونکہ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں جب بندے پوری کریں گے اللہ وعدہ پورے کرے گا یہی سمجھا جائے کہ تم وہ جو شرط ذمہ داری ہے وہ پوری کرو تو میں وہ کہنے جا رہا تھا کہ صحابہ نے شکایت کی کہ بہت دکھ ہے بہت دکھ اسے ہم ابھی کہتے ہیں کہ حالات بہت ایسے ہیں ایسے جی ہاں تو وہ اپنے حالات کی شکایت لائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تسلی کی بات نہیں کہی کہ سر پر ہاتھ کر کے کہ بھائی کوئی بات نہیں چھوپ ہو جائے گھبراؤ یہ تو یہ رسمی ہے رواجی بات ہے ایسا نہیں کہا کیونکہ نبی ہے نبی رہبر ہوتا ہے نبی کیا ہوتا ہے خالی بزرگی لے کر نہیں پھرتا وہ ایک بزرگ آدمی ان کے پاس جائیں گے ذرا ایسا نہیں ہے وہ تو امانت دار ہوتا ہے نبی ہاں وہ تو امیر ہے وہ تو اپنے ہر کام میں امانت دار ہے جب شکایتیں لے کر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے اور فرمایا کیا بات کرتے ہو تم سے پہلے زمانے کے لوگوں کو جب وہ اپنے دین پر آئے تو ان کو سیدھا چھین دیا گیا تھا اور لوہا کی کنگیوں سے ان کے کھانے چھین دی گئی تھی پلاسٹک کی کنگی نہیں لوہے کی تمہارے شاید ایسا ہوا ہے نا ایسا نہیں ہوا تو تمہارا معاملہ تو ہلکا ہے اور سیخ دینے کے باوجود بھی وہ اپنے بات سے ہٹتا نہیں تھا قائم رہتا تھا جب ان کو سیدھا سیدھا گیا کیوں کہ دین ایمان کی وجہ سے تو وہ اپنے دین ایمان سے نہیں ہٹتا تھا اور چھین دینے کے باوجود بھی وہ اپنے دین ایمان سے نہیں ہٹتا تھا اتنی سختی ہم ان پر آئی تھی تم پر اتنی سختی آئی ہے کہ نہیں اتنی سختی تم نہیں تمہارا معاملہ ہلکا ہے معاملے کو ہلکا بتایا یہی طریقہ ہے نہیں تو شکایتیں لے لے کر کے کچھ کریں گے نہیں ہو گیا یوں ہو گیا اور کرنا ورنہ کچھ نہیں یہ ہو رہا ہے کہ بھائی بیوہ عورتوں کی طرح شکایتیں لے کر پھر ہو تو کیا فائدہ ہوگا جب ہوتے ہیں تو شکایتیں کرتے جی ہوگا ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ تم جیسے وہ اپنی ذمہ داری پر رہے تم اپنی ذمہ داری پر ہو تمہارا معاملہ تو ہلکا ہے کہ تمہیں بھوک آئی ہے دکھ آئی ہے خوف آیا پھر فرمایا یاد رکھو حالات بدلنے والے ہیں کیا یہ حالات نہیں رہیں گے خوف کے اور دکھ کے حالات بدل جائیں گے ٹھیک اور اللہ بدلے گا حالات کو مگر تم تو جلدی کرتے ہو تم جلدی نہ کرو اپنا کام پورا کرو کیا کرو ہاں تم اپنا کام پورا کرو حالات بدلنے والے ہیں تمہاری بھوک دور ہو جائے گی کھانے کے کھانے افراد سے آئیں گے ایک پلیٹ خالی ہوں گے وہ اٹھا لو یہ بڑی ہوئی لے لو ایسے تو رہے گا تو وہ خالی دے دو لے لو ایسے حالات آ گئی خوشحال کر دیں گے اللہ لیکن تم جلدی کرتے ہو ایسا نہیں ہوگا جلدی ہو جاوے ایسا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت اللہ تعالیٰ کی اپنی ترتیب ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کچھ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے جب یہ ہو جائے گا تو کہ اللہ جو صبح کو شام کرتا ہے شام کو صبح کرتا ہے جوان کو برا کرتا ہے ہاں، اور بچے کو جوان کرتا ہے وہی حالات لاتے ہیں سب حالات یاد ہیں کہ بچہ تھا جوان ہو گیا جوان تھا بوڑھا ہو گیا آدمی کی زندگی میں حالات آتے نہیں آتے تو جیسے آدمی کی زندگی میں حالات کہاں سے آتے ہیں کہ قدرت سے بچپنا قدرت سے آیا جوانی قدرت سے آئی تھا وہ بھی قدرت سے مرضی سے کوئی بوڑھا نہیں ہوتا تو جس طرح تمہاری اپنی جانوں پر حالات آتے ہیں وہ بھی قدرت سے آتے ہیں ایسے عالم پر بھی حالات آئیں گے وہ بھی قدرت سے آئیں گے کوئی دوسرا لانے والا اس لیے دعوت آپ کی یہ تھی کہ تم اپنی ذمہ داری پر رہو اور ذمہ داری اتنی پوری کرو جتنی اللہ چاہتا ہے یہ بھی ہے کہ ذمہ داری اتنی ہو جاوے جتنی اللہ چاہتے یہ دیکھ لینا اللہ حالات بن لیں گے صبح کو شام اللہ ہی تو کرتا ہے اور شام کو صبح اللہ ہی کرتا ہے رات کو دن کون بناتا ہے اور دن کو رات کون بناتا ہے اندھیرے کو اجالا کون بناتا ہے اجالے کو اللہ کرتے دوسرے کے میں ہے ہی نہیں لیکن ہاں اللہ کا ایک معیار ہے کہ جتنی محنت جتنی قربانی جتنی عبادت اللہ چاہتے ہیں وہ پوری ہو جائے نبی اسی کی دعوت دیتا ہے یہ نہیں کہ تمہارا جتنا جی جائے کر لو کر لو کیسا نہیں یہ تو کھیل ہے یہ تو کھیل ہے کام نہیں ہے کی جنہیں جی چاہا کیا جس نے جی-, جی نے چاہا نہیں کھیلا کھیل میں یہ ہوتا ہے جی چاہیے کا نام کھیل کھیل کس کو کہتے ہیں جی کو ہاں، جب تک جی چاہا کھیلا اور نہیں چاہا تو نہیں کرتا تو یہ کھیل نہیں ہے اس لیے کہ ہیں دین کو کھیلنا بناؤ اپنے دین کو کھیل بنانا یہ بڑا جرم ہے کھیل بنانا کس کو کہتے ہیں کھیل بنانا کس کو کہتے ہیں کہ بے مقصد کرے بے مقصد بے مقصد کرے اس کو کھیل کہتے ہیں ہوا ہوا نہیں ہوا تو نہیں ہوا کوئی مقصد تو ہے نہیں دین کے ساتھ ہمارا معاملہ آج یہ ہو گیا ہے کہ ہوا تو بھی ٹھیک ہے نہیں ہوا تو بھی ٹھیک اس کی کوئی فکر نہیں اس کا کوئی خوف نہیں اس کا کوئی غم نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے نہ ہوا تو بھی ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا یہ کھیل بن گیا اس سے توبہ کرنی ہے کیا کرنی ہے ہاں کہ اس سے توبہ کرو کہ ہم نے دین کو کھیل بنایا ہے کہ ہمارا جی چاہے تو کریں جینا چاہے تو نہ کریں اور جتنا جی چاہے اتنا کریں جتنا جینا چاہے تو نہ کریں نہ کوئی مقدار ہے نہ کوئی ناپ ہے کچھ نہیں اس لیے میرے دوستوں ایک رشتے دار اور ایک طاقت اپنے اندر پیدا کرنی ہے ہمارا ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم نے اس کو مقصد نہیں بنایا کھیل بنایا ہوا ہوا حلال سے ہوا تو حلال سے نہیں تو حرام سے کوئی بات نہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ سارا تو میں دیتا ہوں سارا میں کرتا ہوں اور یہ مجھے کو ناراض کرتے ہیں ہاں کہ روزی کون دیتا ہے زندگی کون دیتا ہے تندرستی کون دیتا ہے کون دیتا ہے اللہ دیتے تو جس کا لیتے ہیں کہ اسی کو ناراض کرتے ہیں اس لیے میرے دوستوں یہ کام دین جو ہے یہ تو ذمہ داری کا کام ہے یہ کھیل کا کھیل نہیں ہے کہ ہوا تو بھی ہوا تو بھی ٹھیک ہے تھوڑا ہوا تو بھی ٹھیک ہے زیادہ ہوا ٹھیک ہے سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زندگی میں رہبر بنا کر کے بھیجا ہے نے رہبر بنایا کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے یہ زندگی ایمان والی زندگی اعمال والی زندگی اخلاق والی زندگی اخلاص والی یہ زندگی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کھانے پینے کمانے والی کھانا کمانا بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف نیت اور طریقے کا ہے کافر کی نیت ہوتی ہے مالدار ہونا کافی کماتا ہے مالدار ہونے کے لیے مسلمان کیوں کماتا ہے تو حکم پورا کرنے کے لیے یہ فرق ہے تو وہ دنیا بنانے کے لیے کماتا ہے کہ ہم دنیا بنانے کے لیے نہیں کماتے ہم تو دین بنانے کے لیے کماتے ہیں دین بنانے کے لیے کھاتے ہیں دین بنانے کے لیے پہنتے ہیں ہمارے پہننے کا بھی طریقہ ہے کھانے کا بھی طریقہ ہے کمانے کا بھی طریقہ ہے شادی کا بھی طریقہ غم یہ طریقے یہی ہے کریں گے سب وہی غمی بھی ہوگی ان کے یہاں شادی بھی ہم ہوتی لیکن ہمارے یہاں طریقہ ہوگا ان کے یہاں طریقہ نہیں ہوگا اس طریقے کا نام ہی دین ہے وہ ہمارے اندر سے نکل گیا ہے تو ہمارے ان میں کوئی فرق نہیں ہوا ایمان اعمال میں کمی آ گئی زندگیوں میں دونوں گیروں جیسا ہو گیا اس لیے اللہ تعالیٰ کی توجہ نہیں ہے کیوں کہ ان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے فض قرونی ازکر کو فض قرونی اذکر کم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا یہ کہا ہے کہ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں کیا مطلب ہے کہ مجھے اطاعت سے یاد کرو میں رحمت سے یاد کروں گا مجھے توبہ سے یاد کرو میں معافی سے یاد کروں گا مجھے ذکر سے یاد کرو میں سکون سے یاد کروں گا میرے ذکر سے ہمیں سکون ملے گا مجھے عبادت سے یاد کرو میں تمہیں مدد سے یاد کروں گا یا کنا بدو یا کر سہیں تیری عبادت کریں گے تجھے مدد نہیں گے مان میں روز کے مدد کے لیے کہ عبادت ہے سکون کے لیے کہ اللہ کا ذکر ہے رحمتوں کے لیے کہ اللہ کے اطاعت ہے ایک کام ہمارا ایک کام اللہ کا اس کو دین کہتے ہیں ایک کام ہمارا تو وہ کیا کہ عبادت یہ ہمارا کام اللہ کا کام کیا کہ مدد عبادت کرنے والوں کو اللہ کی مدد ملے گی کنا بولو ویا کنا سعین اے اللہ تیری عبادت کریں گے اور تجھے سے مدد لے گی تو مدد آئے گی عبادت کے راستے سے جب عبادت نہیں ہوگی تو مدد کہاں سے آئے گی دو چار لگتا نماز پڑھ لینے سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا نماز پڑھتے کہ اس سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا عبادت کا حق دوسرا ہے کہ عبادت کا ہے کہ عبادت کہ اللہ کے یقین کے ساتھ کی جائے عبادت کہ عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کی جائے اور جتنا کہا ہے اتنا کیا جائے جی ہاں تب وہ چیز عبادت بنتی ہے پھر عبادت ہوئی تو کہ عبادت ہوئی تو پھر اگلا معاملہ ہوگا کیا عبادت ہوئی کیا مدد ہوگی اس لیے میں دوستوں دین جو ہے وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے سر سے اتار لینے کا نام نہیں سر سے اتر گیا چلو ہو گیا ایسا نہیں ہوتا بلکہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام دین ہے اس لیے یہ نبی بھیجا ہے تاکہ وہ کر کے بتاوے کہہ کے بھی بتاوے کر کے بھی بتاوے خالی کہنا نہیں ہے دنیا میں کہنے کا رواج ہے کہ ہم نے تو لوگوں کو کہہ دیا اعلان کر دیا یہ ہو گیا ہو گیا جس کو کرنا ہو کرے کہ نبی کہے گا بھی اور کرے گا بھی اور کر کے بتاوے گا کہ دیکھو اس طرح کرنا تاکہ اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی اس لیے نبی بھی لگے گا تو اللہ کے اللہ کی مدد لینے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے اسی سے ملے گا اور دوسرے طریقے سے نہیں ملے گا اس لیے کہتے ہیں کہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ زندگیوں کو کئی سروپ پر لاؤ وہی چیز ہم کو بھاری پڑتی ہے جو علاج ہے وہی بھاری ہو رہا ہے تو جس طرح علاج کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے اس طرح ہدایت کے لیے بھی صبر کرنی پڑتی علاج میں صبر کرتا ہے آدمی اس کا علاج ہو جاتا ہے ہدایت کے لیے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی صبر کرنی پڑتی یعنی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا پڑتا ہے پھر جب یہ ثابت قدم رہیں گے اور ان کی ثابت قدمی ایک حد تک پہنچے گی جتنی حد اللہ چاہتے ہیں کہ بس اب اللہ کا فیصلہ جائے گا چونکہ ہم ان چیزوں سے بے خبر ہیں اس لیے اپنے ہاں، اپنے تعلق سے جتنا ہو گیا اتنا کر لیا آخر ایسا نہیں ہے وہ تو جتنا کرنا چاہیے اتنا کرے اور وہ بھی ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ طریقے کے ساتھ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ ایسا ہے کہ غریب بھی کر سکتا ہے مالدار بھی کر سکتا ہے تندرست بھی کر سکتا ہے بیمار بھی کر سکتا ہے کمزور بھی کر سکتا ہے اور کبھی کر ایسا کام نہیں ہے بہت ضروری اور ہے بہت آسان لیکن ہر کام جو ہے میرے دوستوں اپنی محنت اور طریقے سے آسان ہوتا ہے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ دین آسان ہے لیکن اس کی آسانی اپنے طریقے سے ہے اور مثال دیتے تھے کہ یہ سب چیزیں روشنی ہے ہوا ہے ٹھنڈک ہے کتنا آسانی ہو گئی کہ وہاں بٹن دبا دیا پھر ہو تو خالی بٹن دبانے سے تو نہیں ہوا ہے وہ بہت لمبی ترتیب ہے جو بجلی کا اصلی مرکز ہے وہاں تک سلسلہ ہے سب کا اصل ماں سے وہاں سارا فٹنگ ہوا ہے ساری ترتیب وائرنگ اور سب ہے اس کے بعد ایک بٹن دبل ہو گیا یہ آسانی ایسے نہیں ہوئی کہ بٹن دبا ہو گیا نہیں ہوتا وہ تو پہلے اس کی ساری ترتیب بنائی ایسے ہی پہلے اس کی ترتیب بنا لو کہ وہ کیا کہ ایمان یقین بنا لو ایسا ایمان یقین بناؤ جو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے ایسا ایمان یقین بناؤ جو اللہ کے حرام سے بچائے ایسا ایمان یقین بناؤ جو اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلاوے ایمان کا معیار ہے ایمان کیسا بنانا ہے کہ وہ ایسا ایمان بناؤ جو اللہ کے فرضوں کو پورا کراوے تو یہ تو فرض ہے کم ہم کریں گے یہ تو حرام ہے کہ نہیں کریں گے اور یہ دین کا کام ہے دین کا تقاضا ہے اس کو پورا کریں گے کہیں کہیں تندرستی کی کیا نشانی ہے کہ آدمی کو نیند بھی آوے بھوک بھی لگے اور کام بھی کر سکے تو یہ آدمی تندرست ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ تندرست ہے ہوں کہ میں کام بھی کر لیتا ہوں اور بھوک بھی لگتی ہے اور سوتا ہوں تو نیند بھی آ جاتی ہے تین کام ہو گئے تو یہ آدمی کیسا ہوا کیسا ہوا تندرست ہوا کیا کرتے گا یہ یہاں بھی یہی بات ہے کہ ایمان یہ کتنا ایمان ہے کہ اللہ نے جو چیز فرض کی ہے برابر ادا کر رہے ہیں نمازیں برابر ادا ہو رہی ہے زکاتیں برابر ادا ہو رہی ہے روزے برابر ہوتے ہیں کسی کا حق ہے تو برابر ادا کر رہے ہیں یہ فرائض کہلاتے ہیں وہ کچھ حرام اللہ نے کی ہے کہ اس کے پاس نہیں جاتے ایمان کی طاقت یہ کام کرتی ہے کہ جو کہ اپنا ایمان اتنا بناؤ کہ جو چیز اللہ نے فرض کیا وہ ادا ہو جائے چاہے عبادت کا فرض ہو لین دین کا فرض ہو ہر لائن کا فرض الگ الگ ہوتا ہے ہر لائن کا فرض الگ وضو ہے تو چار فرض تو دکان ہے تو وہاں بھی چار فرض ہے کہ ہاتھ دھونا منہ دھونا مزہ کرنا کہ نہ دکان کا فرض الگ ہے کہ سچ بولنا پورا توڑنا وعدہ پورا کرنا یہ وہاں کا فرض ہے اور ایمان ایسا بنے کہ ہر جگہ کا فرائض ادا ہو جائے جی ہاں یہ ایمان کی شرط ہے کہ اپنا ایمان ایسا بناؤ کہ وہ تمہیں ایمان اللہ کے فرضوں پر تیار کر دیں کہ اللہ کے حرام کو حرام اللہ کے فرض کو فرض اور اللہ کے دین کا کوئی کام ہے تب اس کے لیے تیار ہے یہ بھی ایمان میں ہے فرضوں کا ادا ہو جانا حرام سے بچ جانا دین کے تقاضوں کا پورا ہو جانا یہ ایمان کی مقدار ہے اتنا ایمان ہر مسلمان پیدا کرے کہ وہ اللہ کے حق پر رہے اللہ کے حق پر رہے اور اللہ کے دین کی مدد میں رہے دونوں کا حق پر رہے حد پر رہے اور اللہ کے دین کی مدد میں رہے کہ دین نہ مٹے کیوں کہ دین کے تقاضوں پر ان کا نکلنا جانا آنا جو دین مٹ جائے گا پھر یہ مر جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا کام کرنے والے مر گئے باقی کچھ نہیں جیسے ہوتا ہے نا ایک باپ بہت پابند تھا اور باپ مر گیا تو ہاں کہ بیٹوں کو جنازہ کی نماز بھی نہیں آتی ایسا دیکھا دیکھا کہ باپ کا جنازہ بیٹے کھڑے ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ کالج ان کے بیٹے ہیں مرحوم کے یہ نماز نہیں پڑھتے کہ ان کو نماز نہیں آتی ہاں، ایسی مثال ہے تو باپ کی نینداری باپ کی چل چلی گئی حالانکہ دنیا میں ایسا رواج نہیں ہے باپ کی مالداری کے ساتھ بیٹے مالدار ہاں اس لیے ایک ایک نظام ہے کہ اپنے آپ کو دین کا مددگار بناؤ جیسے دین کا پابند بھی بنو دین کے مددگار بھی بنو یہ تبلیغ دین کے پابند بنو کہ جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ ادا کریں گے زکوٰۃ پوری دیں گے نماز پوری پڑھیں گے روزے پورے رکھیں گے حج صحیح ادا کریں گے حقدار کا حق دیں گے یہ دین وہ جو اللہ نے حرام کیا ہے اس بات نہیں جائیں گے اور تیسرا کہ اپنے دن کی مدد کے لیے تیار ہے یہ صحابہ کی زندگی تھی اپنے دن کی مدد کے لیے تیار ہے اپنی طاقت کے مطابق اپنے دن کی مدد کریں گے ہاں، تو یہ چیز ہوگی کہ مسئلہ آسان ہے مسئلہ آسان ہے یہ دھیرے دھیرے اللہ ایسی طاقت دیں گے کہ دین کا ہر حکم یہ پورا کریں گے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں دین دین کی محنت سے آسان ہوتا ہے دین دن کی محنت سے آسان ہوتا ہے جو جس کی محنت کرتا ہے وہ کام اس کے لیے آسان ہوتا ہے دین کیسے آسان ہوگا کہ دین کی محنت سے جب دن کی محنت ہوگی پھر دین آسان ہو جائے گا کسی کے لیے تاجر کے لیے تجارت کے دین آسان زمیندار کے لیے زمیندار کا دین آسان عبادت والے کے لیے عبادت کا دین آسان ہر ایک کے اپنا دین آسان کیوں کیونکہ اس کی محنت کی ہے اور محنت نہیں ہوگی تو کہ فضل کی نماز میں اٹھ کر آنا مشکل ہے ہاں مجھ سے نہیں اٹھا جاتا میری آنکھ نہیں کھلتی نماز مشکل ہو گئی حالانکہ سات سال کا بچہ بھی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے مشکل ہے ہاں، کیا بات ہے یہ محنت چھٹی اس لیے میرے دوستوں ہم کو سب سے پہلے اور نبی کو بھی سب سے پہلے محنت کی بات کہی ہے کہ نبی تم محنت کرو ہم اپنی نظر ہم نے نظروں سے ہی جو ہے اب آنکھ بند کر لی ہے محنت سے ہی آنکھ بند کر لی مسلمانوں نے اس لیے ان کے لیے بھی مشکل ہو گیا کہ اس کی محنت ہی نہیں ہو رہی ہے تو بغیر محنت کے تو کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہی نہیں ہے وہ محنت سے سب چیزیں ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ بھی یہی ہے نبی کو بھی سب سے پہلے محنت کرنے کو اے نبی اٹھو لوگوں کو دعوت دو جی ہاں پہلے نماز نہیں آئی پہلے محنت آئی پہلے کیا آئی محنت آئی کہ محنت کرو کہ لوگوں کو اللہ کی طرف لاؤ لوگوں کو ایمان پر لاؤ لوگوں کو امانت دار بناؤ لوگوں کو آخرت سمجھاؤ یہ پہلی ہوئی اب لوگوں کے سامنے آخرت آئی جی ہاں زندگی کا مقصد آیا اب اب نماز آئی پھر دوسرے حکم آئے آج بھی میرے دوستوں یہی ہے کہ ہم ماں کام کریں گے کہ سارے کام آسان ہو جائیں گے جو مشکل ہو رہا ہے وہ محنت چھوٹنے کی وجہ سے مشکل ہو رہا ہے مشکل دین لے کر حضور صلی اللہ علیہ نے آئے رحمت کا دین لے کر آئے لائے رحمت دین صلی اللہ نے آپ کو رحمت بنایا ہے آپ کے آنے سے مشکلیں ختم ہو گئی بہت مشکل تھی زندگیوں میں لوگوں کی آپ کے آنے سے ہی مشکلیں ختم ہو گئی ہاں ورنہ اپنے اپنے رواجوں کی وجہ سے اپنے اپنے عادتوں کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں بہت مشکلیں تھی صحابہ دنیا میں جاتے تھے لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم وہ طریقہ لائیں گے کہ تمہاری دنیا کی مشکلات آسان ہو جائیں گی ہاں، ہمارے پاس وہ طریقے ہم تم کو دنیا کی مشکلات میں سے نکالنا چاہتے ہیں ہاں، کہ تم کو کرو تمہاری دنیا کی مشکلات آسان ہو جائیں گی کیونکہ ان کے اپنے اپنے رواج تھے اپنے اپنے عادتیں تھیں تو بہت مشکل اب دین میں لا کر کے یہ سب چیزیں ختم کر دی نہیں تو اپنے اپنے طریقوں سے دنیا مشکل ہم لوگ فیجی گئے تھے بہت سال ہوئے تو فیجی کی جو قوم تھی ان کی عادت شادی ان کی شادی مشکل کیوں کہ آدمی شادی کے موقع پر کسی اونچی درخت پر در سے بیٹھ جاتا تھا اب جس لڑکی کو اس سے منسوخ کیا ہے وہ جاتی تھی یوں کہتے تھے کہ بھلے آدمی میں سے اتر جا میں سارا کام کروں گی میں کروں میں کماؤں گی میں سب لاؤں گی کوئی پریشانی نہیں ہے تب وہ اترتا تھا تو یہ شادی کتنی مشکل ہاں قوموں کی ہماری شادیاں بھی اس لیے مشکل ہو گئی ہے جی ہاں یہ تو ہماری شادی یہ بہت آسان ہے تو مسجد میں آؤ ایجاب کو پورا کر لو ختم جی ہاں تو دین کے کام سے صحابہ کہتے ہیں لوگوں کے تمہاری یہ سب چیزیں مشکل ہے تنگیاں ہیں ہم تمہیں تنگیوں میں سے نکال دیں گے ہمارے پاس طریقے ہیں تو محنت کرنے سے میرے دوستوں یہ ساری چیزیں جو مشکل ہے نا وہ محنت چھوٹنے کی وجہ سے اب کیسے سمجھائیں لیکن جب محنت کریں گے تو سارا آسان ہو جائے گا نمازیں بھی ان کی تمام طریقے تمام طریقے ہم لوگ امریکہ گئے تو حالات گوشت نہیں ملتا تھا انیس سو اسی میں جی ہاں۔ اور لوگوں نے کہ آپ سے پہلے جو لوگ آئے تھے انہوں نے تو صرف انڈوں پر گزارا کیا ہے یا سبزی پر اور کوئی چیز کھائی نہیں کیونکہ سب حرام ہے مشینوں سے کاٹوں کا کیا کرتے تو کیونکہ وہ تو یا تو وہ انڈے لگے اپنا انہوں نے گزارا کیا تھا یا سبزی کا پورا وقت اس طرح گزرا ان کا اب جاتے ہیں تو اب جاتے ہیں سارا مسئلہ حلال گوشت ہے یہ ہے وہ ہے اور سب ماشاء اللہ دیندار لوگ یعنی کہ بناوٹ کرتے ہیں تو ہر لائن کی آسانی ہو گئی ایک ہی کام کیا وہ کیا کہ محنت کی یعنی کہ حلال گوشت کی الگ محنت کرو اس کے مسئلہ ایک ہی محنت کی جیسے بارش برس گئی کیسا فیصلہ آ جاتا ہو میں نے کہا جی، تو حضور صاحب میرا آنا میری بارش کے ساتھ بارش ہوئی کہ سب مسئلے آسان ہو جاتے ہیں اور بارش نہیں ہے تو سارا ملک پریشان ہے حاکم ہو تاجر ہو سب اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کام کو لے کر کے اٹھیں گے اور اس کا تھوڑا سا حق ادا ہو جائے زیادہ نہیں پھر بھی اللہ آسانیاں لائیں گے کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں ہم میں اتنی طاقت نہیں جتنی صحابہ میں طاقت تھی اس لیے ہم پر وہ بوجھ نہیں ڈالیں گے جو ان پر ڈالا تھا بوجھ ہم پر نہیں آئے گا حضرت فرماتے ہیں تمہارے پر وہ مجاہدین ہیں نہیں ہے کہ تمہیں پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے اور بھوکا رہنا پڑے کہ تمہارے طاقت ہی نہیں ہے کہ تم پیٹ پر پتھر باندھو بھوکے رہو تمہاری تو ترتیب بدل جائے گی کہ گھر پر پلنگ میں سوتے تھے یا مسجد میں سوئیں گے اور کیا تھوڑی ترتیب بدلے گی اور کچھ نہیں ہوگا ترتیب بدلنے پر ہمت کر لو تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے حالات کی ترتیب بدل دے گا اتنا کر لو پھر خدا کی طاقت کام کرے گی کسی طاقت سے گھبرانا نہیں ہے اللہ سے ڈرنا ہے بس باقی کوئی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا مسلمان کو یہ سکھایا ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا خود نبی کو بھی سکھایا نبی کو ڈراتے تھے فرمایا یا کو اللہ یہ اسی بنا اللہ اے نبی ان سے کہو کہ ہم کو تو وہ چیز پہنچے گی جو ہمارے اللہ نے لکھی ہے جو ہمارے اللہ نے نہیں لکھی ہے وہ تو وہ نہیں ہوگی جو اللہ نے لکھی ہے وہ تو ہر حال میں ہوگی تو ہم تو اللہ کی طرف ہے جو ہمارے اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کہ کچھ نہیں ہوگا جو لکھا ہے وہ ہوگا یہ تسلی بھی ہے کہ مت گھبراؤ جو لکھا ہے وہ ہوگا لیکن تمہیں وہ کرنا ہے جس کا حکم ملا ہے ہوگا وہ جو اللہ نے لکھا ہے کرنا کیا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے یہ ہے ہماری غلطی لیے ہم حالات سے نہ ڈریں اور حالات سے نہ میں کہ ہم ہو گئے یہ ہو گئے خوشحال ہو گئے مالدار ہو گئے یہ حالات نہ اترانے کے لیے ہے نہ مایوس ہونے کے لیے ہے وہ تو امتحان کے لیے ہیں حالات امتحان کے لیے ہوتے ہیں کہ اس میں رکھ کر اللہ دیکھیں گے کون سچا ہے کون کچا ہے پھر حالات اٹھا لیں گے سچوں کو سچائی کا نفع ملے گا اور کچائی محروم کچائی ان کو محروم کرے گی حالات چلے گئے جیسے اگر رمضان آئے گا نا تو گرمی میں روزہ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے بہت گھروں میں کچھ لوگ روزہ رکھ لیں گے دونوں کا مہینہ تو گزر گیا انہوں نے ذمہ داری پوری کر لی ان کے لیے خیر ہے اور وہ اور وہ گنگار ہو گئے جنہوں نے نہیں رکھی مگر وہ رب رمضان کا مہینہ تو گزر گیا جنہوں نے رکھا اللہ ان سے راضی ہوا نہیں رکھا ان کے جواب ان سے جواب طلب دیا جائے کیوں نہیں لگتا تو حالات تو گزرنے کے لیے ہے اور حالات امتحان کے لیے ہے اور کامیاب وہ ہے جو حکم پورا کرے یہ اصل ہمارا یہ سمجھنا ہے باقی کیا ہوگا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کہ نہیں جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا وہ ہم نہیں جانتے کیا لکھا ہے اللہ نے ہم تو وہ کہیں گے جس کا وہ کہیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نماز سے مدد لو تو ہم نماز پڑھیں گے مدد لیں گے تم دین کے لیے قربانی کرو تم دین کے لیے محنت کرو ہم ہدایت دیں گے اور ہدایت کے پیچھے سارے انعامات ہوتے ہیں جتنے انعامات ہیں وہ ہدایت کے بعد ہوتے ہیں پہلے ہدایت آتی ہے پھر انعام آتا ہے اس دن سراط المستقیم سراط اللہ انم پا ہے ہم کو ہدایت دے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر انعام ہوا ہے تو ہدایت انعام جو ہے وہ ہدایت والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو پہلے ہدایت آئے گی پھر اللہ کا انعام اکرام آئے گا پھر مددیں آئے گی پھر حالات میں درستگی آئے گی اسباب میں برکتیں آئے گی دعا میں قبولیت آئے گی یہ سب ہوگا یہ وعدے میں ہے ہاں ہمیں اپنا اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے یہی تبلیغ ہے کوئی نئی بات نہیں ہے بندے ذمہ داری پوری کریں خدا وعدہ پورا کریں بندے ذمہ داری پوری کریں خدا وعدہ پورا کریں ہر حکم کے ساتھ ذمہ داری ہے ہر حکم کے ساتھ وعدہ ہے جی ہاں جب وعد حکم کی ذمہ داری پوری ہوگی پھر اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا ہاں وہ ذمہ داری صحیح معنی میں پوری ہو جائے گی خالی سر سے اترتی ہوئی نہیں جیسے ہماری عادت ہو گئی ہے کہ نہیں صحیح معنی میں کرو ہاں نہیں ہوا ہے کہ پھر سے کرو یہاں تک کہ وہ ذمہ داری پوری ہو جائے اور وہ بہت آسان ہے اور تھوڑی سی ہے تھوڑی سی ہے حضرت فرماتے تھے کہ تم کو تو بہانے کے طور پر کرنا ہے تم سے وہ وہ تو سب صحابہ کر کے چلے گئے اب تم خالی بہانہ کرو ان کی نقل اتارو تو ابھی اللہ تعالیٰ کام کر دے گا جی ہاں کیونکہ وہ اصل تو وہ کر گئے ہیں اب تمہیں خالی بہانہ کرنا ہے تو ان کی نقل اتارو تھوڑی سی قربانی دے دو پھر تمہاری اپنی دعائیں قبول ہوگی ہاں یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اعمال کے ساتھ حالات کو جوڑا ہے جب اعمال درست ہوں گے تو اللہ حالات درست کر دیں گے ہاں۔ بستیوں یہ شہروں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان والی تقوی والی بنا لیں تو ہم آسمان سے بھی برکتیں ہوں گے زمین سے بھی برکتیں یہ برکتیں برکتیں ہوں گے الجھنیں ختم ہو جائیں گی ہاں، ایمان تقوی پر سارا مسئلہ ہے کسی دوسری شکل پر اللہ نے مسئلے کو نہیں رکھا ہے کہ ان کو مال مل جاوے ان کو دولت مل جاوے ان کو حکومت مل جاوے تو ان کا مسئلہ حل ہوگا کہ نام ان کا ایمان تقوی پر اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل کرے گا اگر مجمع میں یہ بات آ گئی تو اللہ مجمع کو ایسا کرے گا اور وہی مطلب ہے کہ ہمارا مجمع ایمان والا ہمارا مجمع تقوی والا یہ بنے عورتیں بنے مرد بنے ایمان تقوی والے غریب بھی ایماندار بھی یہ بنانا ہے کہ پھر کہ پھر ان کے مجموعے کو سامنے رکھ کر اللہ فیصلہ کرے گا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لیے اپنی ذمہ داری پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایسے کہ ہمارے اندر اپنے دین کی وقت اور قیمت آ جائے اور اپنی دنیا دینی کے مقابلے میں ہلکی ہو جائے دنیا بھاری ہو گئی ہے دن کے مقابلے وہ دن ہلکا ہو گیا ہے یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہماری دنیا کہ ہماری دنیا دین کی خدمت کرے ہماری دنیا دین کی نصرت کرے یہ نہیں کہ ہمارا دین ہی ختم ہو جائے دنیا کی وجہ سے تو یہ بات نہیں ہے تو پھر بات بدل جائے گی یہاں جی حضانی فرماتے تھے کہ اللہ کی مان کر چلو نہیں تو اللہ تمہارے اوپر یہود نصارہ کو مسلط کریں گے ٹھیک ہے اللہ کی مان کر رہو نہیں تو اللہ تعالیٰ یہود نصارہ کو تمہارے اوپر مسرت کریں جی ہاں تو اللہ کی مان کے چلو یہی بچنے کا راستہ ہے تو اس لیے میرے دوستوں اللہ سے توبہ کرنی ہے سب سے پہلے تو کیا کرنی ہے توبہ کرنی ہے کہ ہم بہت غلط نکل گئے ہیں ہاں، بہت غلط نکل گئے ہیں اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہے جی ہاں اس لیے توبہ کرنی ہے ہم نے یہ طے کرنی ہے کہ اگلی زندگی اللہ دیں گے تو اس کو اللہ کے حکموں والی بنائیں گے طریقے والی بنائیں گے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے نبی سے بھی پہلے محنت کروائی ہم سے بھی پہلے محنت کروائی اور محنت کی دعوت ہے کہ چار چار مہینے اللہ کے راستے میں اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہم پھریں کہ ایمان والے اعمال والے اخلاق والے اخلاص والے بنے یہ سامنے نہیں ہے اس کو سامنے کر کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری صفتوں کو دیکھیں گے ان میں کیا صفت پیدا ہوئی آدمی کوئی چیز خرید خریدتا ہے تو اس کی صفت دیکھتا ہے آم خریدے تو میٹھے تو اس کی صفت ہے اسی کے لیے خریداری ہوتی ہے کہ یہ میٹھے ہیں تو سونگتا ہے دیکھتا ہے رنگ بھی دیکھتا ہے خوشبو بھی دیکھتا ہے تو اسی خرید ہوتی ہے اس کو ملکوں میں بیچتے ہیں یہ کوالٹی ملکوں میں جائے گی ہاں وہ صفت کی وجہ سے ملکوں میں جاتی ہے ہماری بھی کی قیمت صفت کی وجہ سے ہے تعداد کی وجہ سے نہیں ہے ایمان والے ہیں اخلاق والے ہیں اخلاص والے ہیں کہ ہاں ان کو اللہ برباد نہیں کرنے دے گا ان کو اللہ نہیں برباد کریں گے ان کی قیمت چکائیں گے اللہ سمندھ بات آ رہی ہے بات آ رہی ہے تو اپنے آپ کو پیش کرو کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں جماعتیں بنا بنا کر کے پھرنا یہ نبی کی پہلی سنت ہے ہاں پہلی سنت ہے جماعتیں بنا بنا کر کے ایمان یقین کے لیے اعمال کے لیے اخلاق کے لیے اخلاص کے لیے پھریں کہ پھر کہ باقی کام اللہ اپنی قدرت سے کر دے گا ہم سے تھوڑا کروائیں گے زیادہ اللہ کرے گا یہ آدمی بیج ڈال دیتا ہے اور باقی کام باقی اللہ کرتے ہیں ہاں اس سے زیادہ آدمی نہیں کر سکتا باقی اگلا کام کہ فصل آ گئی تو وہ اللہ لائیں گے فصل دنیا بھی کام یہ فرماؤ اور اپنے آپ کو پکا کرو جماعتیں بناؤ اپنے اپنے حلقوں سے مٹے بنانا یہ بڑی بات ہے